السلام علیکم پرابلٹی تھیوری کا ٹاپک شروع کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ historically probability theory game of chance کو اینالائز کرنے کے پروسیس کے طور پہ ڈیولپ ہوئی تھی جب پلیئرس کو گیم پلے کرتے ہیں when players play a game of chance تو وہ اس چیز کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں کہ the average how much they are going to win or lose when they play particular game تو یہ اینالس جو تھا جاب آف میتھمیٹیشن اور یہ سارا پروسیس جو ہے it result development of problem مثال کے طور پہ کنسپٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے میں بڑی سمپل اگزامپلس لیتا ہوں کلیٹ say we are playing a game in which we toss a coin اور اگر ہیڈ آ جائے تو گیم کے رولز یہ ہیں کہ if head appears then you win a dollar and if a tail appears then you lose a dollar it's a very simple game تو اس میں کیا آپ کو اس گیم کو کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے and if you play in the long run are you going to win or are you going to lose تو اب گیم کی سچویشن اس طرح ہے کہ اگر ہیڈ آ جائے گا you will win a dollar اور اگر ٹیل آ جائے گا تو you you will will lose a dollar تو اس میں آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جیتنے اور ہارنے کے چانسز تقریباً برابر ہیں تو in the long run you are not going to make any money out of it you are not going to win anything or lose anything تو ہم یہ کہیں گے کہ اس گیم کی ایکسپیکٹڈ ویلو جو ہے وہ زیرو کے برابر ہے اسی طرح کا ایک اور ایکسپیریمنٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں let's see we toss a if you toss a die instead of a coin ہم ڈائی کو ٹاس کرتے ہیں اب اس گیم کے رولز یہ ہیں کہ two up then you will win two dollars if any other number appears then you lose one dollar تو اب there are chances that you can win two dollars and there chances then you will lose one dollar تو یہ گیم کیا ایسی گیم ہے جسے آپ کو کھیلنا چاہیے اگر آپ if you play this game number of times then what will be your average return from this game تو اس کو اینالائز کیا جا سکتا ہے امیجیٹلی کلیئر نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہمیں دو ڈالر ملنے کے امکان ہے لیکن دوسری طرف ہمارے پاس نمبر آف آؤٹ کمس کافی سارے ایسے ہیں جن کی صورت میں ہمیں we will be losing that value تو اس طرح کی انالیسز کو ہم آج کے لیکچر میں ہم کریں گے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہوں گے اور ہم نے ان ایکسپیریمنٹس کو اس ریفرنس کے ساتھ انالائز کرنا ہوگا اچھا یہ سارے کے سارا جو ہم ڈسکشن کریں گے اٹ ول اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ نئے کنسپٹ انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے جو پہلا کنسپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں there is there of a random variable ابھی جن دو ایکسپیریمنٹس کی میں نے بات کی ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ میں ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ایک ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں we were tossing a coin اگر ہیڈ آ جاتا ہے تو you get one dollar and if if tail tail then you lose a dollar تو اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ کے ساتھ ہم نے ایک پرٹیکولر ویلو کو سائن کر دیا ہے اگر ہیڈ آئے گا ایچ کے ساتھ ہم نے ون کو سائن کر دیا ہے اور ٹی کے ساتھ ہم نے مائنس ون کو سائن کر دیا تو اس طریقے سے یہ اسائنمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی فنکشن ہم ایک فنکشن بنا رہے ہیں سیمپل اسپیس کے ایلیمنٹس ہمارے پاس ہیں ایچ اینڈ ٹی اور ان ایلیمنٹس کو ان آؤٹ کمس کو ہم ایک ویلیوز اسائن کر رہے ہیں ایچ کو ہم ون کی ویلیو اسائن کر رہے ہیں اور ٹی کو ہم مائنس ون کی ویلیو اسائن کر رہے ہیں اور جو دوسرا میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ان وچ وی آر ٹاسنگ آ ڈائی اس میں ہمارے پاس یہ تھا کہ if you get a two then you win two dollars and if you get any other number then you lose one dollar اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو کے ساتھ ہمارے پاس سیمپل اسپیس میں چھ پاسبل آؤٹ کمز ہیں one two three four five and six ان میں سے ٹو والا آؤٹ کم جو ہے اس کے ساتھ ہم نے جو ویلو سائن کی ہے that is two you will get two dollar if you get a two لیکن اگر ون آ جاتا ہے ڈائی کے اوپر یا تھری آ جاتا ہے یا فور آ جاتا ہے then you lose one dollar تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کے آؤٹ کمز جو ہیں one three four five six ان سب کے ساتھ ہم نے مائنس ون کو ایسوشیٹ کر دیا سائن کر دیا تو اس ایگزامپل کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کی رینڈم ویریبل کی ڈیفینیشن سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا بیسیکلی رینڈم ویریبل جو ہے it's a function from the sample space to the set of real numbers ہم سیمپل اسپیس کے ایلیمنٹس کو کوئی نہ کوئی ریئل ویلیو سائن کر دیتے ہیں let's see the definition of random variable random variable X is a rule that are signs value to each outcome in should of as variable X space. اب ہم نے جن دو ایکسپیریمنٹس کی بات کی ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ ہم ڈیفینیشن کو کلیئر کرتے چلے جاتے ہیں پہلا ہمارا ایکسپیریمنٹ تھا ٹاسنگ اے کوائن اس میں ہمارے پاس S has two possible outcomes head اور ٹیل اور اس کے ساتھ ہم کون کون سی ویلوز اسائن کر رہے ہیں ہم ہیڈ کی صورت میں ون اسائن کر رہے ہیں اور ٹیل کی صورت میں مائنس ون کر رہے ہیں تو ایک طرح ایکس ایس جو ہوگا that set will have two values one and minus one اچھا دوسرا اس ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہے اس میں ہم ایک ڈائی کو ٹاس کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس اگر ٹو آؤٹ کم ہوگا تو اس کے تحت ہم نے جو ویریبل اسائن کیا ہے جو ویلیو اسائن کیا ہے دیٹ از ٹو اور باقی کے جتنے بھی آؤٹ کمز ہیں one three four five and six ان کے ساتھ ہم نے جو ویلیو سائن کیا ہے دیٹ از مائنس ون اچھا ہم دوبارہ ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں we shall let X S denote the set of numbers assigned by random variable X and refer to x as as a range space in former terminology x is a function from s to the set of real numbers r and x s is the range of x ہم فنکشن کے لیے عام طور پہ جو نوٹیشن یوز کرتے ہیں وہ ایف اور جی ہوتا ہے لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ہم فنکشن کے لیے نوٹیشن جو یوز کریں گے and that will be you X capital X اب کچھ اس کے ریمارکس نوٹ کر لیں random variable is also called chance variable variable or stochastic random variables are are usually denoted by by by capital letters such as X Y and and Z the the values taken them corresponding small اچھا ہم اب ایک اور ایکسپیریمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم ایک پیئر آف ڈائے کو ٹاس کرتے ہیں تو جو بھی ہمارے پاس آؤٹ کم آئے گا اس کے ساتھ ہم نے ایک نمبر ایسوشیٹ کرنا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ آؤٹ کم کا جو سم ہوگا that will be associated with that particular outcome یعنی اگر ایک ڈائی پہ ون آتا ہے اور دوسری پہ ٹو آتا ہے تو اس پرٹیکولر آؤٹ کم کو ہم آرڈر پیئر کے ساتھ نارملی ڈینوٹ کرتے ہیں ون کاما ٹو کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ویلو میں کریں گے that that will be one plus two two is equal three اگر ایک ڈائی کے اوپر فور آتا ہے تو اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم تھری پلس فور یعنی سیون کو ایسوشیٹ کریں گے تو ایک رینڈم ویریبل ہمارے پاس ہو گیا یہ اس رینڈم ویریبل کو ہم ایکس کے ساتھ نوٹ کر دیتے ہیں اب اسی ایکسپیریمنٹ کے ساتھ کوئی اور بھی رینڈم ویریبل ایسوشیٹ کیا جا سکتا ہے اسی سیمپل اسپیس کے ساتھ مثلا instead of assigning the sum of two outcomes ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جو بڑا آؤٹ کم ہوگا لارجر آؤٹ کم اس کو ہم کہہ لیں گے وہ اسائن کر دیں گے اس پرٹیکولر آؤٹ آؤٹ کم کے ساتھ مثلا اگر آؤٹ کم آ رہا ہے تھری فور یعنی ایک ڈائی پہ تھری ہے دوسری پہ فور ہے تو اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم فور ایسوشیٹ کر دیں گے اگر ٹو سکس آ رہا ہے آؤٹ کم اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم larger number that is six شیٹ کر دیں گے تو اس میں کلیئر میں آپ کو یہ کر رہا ہوں یہ, یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک ایکسپیریمنٹ ہے then you can have more than one random variables associated with that particular experiment اور اس کی جو سیمپل اسپیس ہے اس کے ساتھ you can have any number of random variables associated آپ فنکشنز بناتے چلے جائیں and you will get random variable اچھا ابھی جو میں نے ایکسپلین کی ہے اس کو ہم زیادہ کلیئرلی سلائڈ کے اوپر دیکھتے ہیں یہ جو دو ہماری اگزامپل ہیں a pair of fair dice is tossed the sample space S consists of 36 six S containing one one one two one three so on up to to six six let X assign each point in S the the sum of numbers then X is a random variable with range space X's equal to two three four five six seven eight nine ten eleven up to twelve تو اب اس میں دیکھیں کہ وہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں جن کے ساتھ ٹو ایسوشیٹ ہو رہا ہے کلیئرلی آپ نوٹ کریں گے کہ there is only one outcome that is one one with which we are associating to اس رینڈم ویریبل کے تحت اور وہ کون سے آؤٹ کمز ہیں جن کے ساتھ تھری ایسوشیٹ ہو رہا ہے there are two outcomes one two کے ساتھ بھی ہم تھری ایسوشیٹ کریں گے اور ٹو ون کے ساتھ بھی ہم تھری ایسوسیٹ کریں گے اسی طریقے سے آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ فور کس کے ساتھ ہو رہا ہے کلیئرلی آپ نوٹ کریں I think there are three outcomes one three کے ساتھ بھی فور ایسوشیٹ ہوگا تھری ون کے ساتھ بھی فور ایسوشیٹ ہوگا اور ٹو ٹو کے ساتھ بھی فور ایسوشیٹ ہوگا تو there are number of outcomes جن کے ساتھ ہم اے کی ویلو سائن کر رہے ہیں اچھا ہم دوسرے رینڈم ویریبل کی بات ہم کرتے ہیں اس رینڈم ویریبل کو ہم وائی کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے let Y assign to each point in S the maximum of the two numbers then Y is a random variable with range space one two three four five and six اب اس میں ان پرٹیکولر ہم دیکھتے ہیں کہ تھری کن آؤٹ کمس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا وہ سارے کے سارے آرڈر پیئرس جن میں تھری جو ہے وہ لارجر ایلیمنٹ ہے ان کے ساتھ ہم تھری کو ایسوسیٹ کر دیں گے مثلا one three three one two three three two اور تھری تھری ان سب آؤٹ کمس کے ساتھ ہم تھری کو ایسوشیٹ کر دیں گے اچھا ابھی ہم نے رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کیا ہے اور ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم سیمپل اسپیس کے جو آؤٹ کمز ہیں جو سیمپل اسپیس کے ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی ریئل نمبر اسائن کر دیتے ہیں اب بعض کا جیسے ہم نے نوٹ کیا کہ ایک سے زیادہ آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم ایک ہی ریئل نمبر اسائن کریں اچھا دس لیڈز ٹو اندر ڈیفینیشن فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں let X S be the set containing element X one X two so on up to X N be the range space of a random variable X defined on a finite sample space S. Define a function f on xs as follows. fxi is equal to probability that x is equal to xi, and this is equal to sum of probabilities of points in S whose image is xi. فشنڈ دا پروبلٹی ڈسٹریبیوشن اور probability distribution form of a table اس ٹیبل کی پہلی رو میں ہم رینڈم ویریبل کی ساری پاسبل ویلیوز کو لسٹ کر دیتے ہیں X one X two so on upon اور دوسری رو میں پرابلٹی فنکشن کی کورسپونڈنگ ویلوز کا لکھ دیتے ہیں یعنی F F F X X X one two two so on up N اب دو چیزیں آپ نوٹ کریں distribution function F F F satisfies these two two two two conditions X X I I I is is always always greater than or equal equal zero and sum of all varies from one one N اچھا ابھی میں نے uh, پرابلٹی ڈسٹریبیوشن کو ڈیفائن کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے نسبتاً تیزی سے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ کنسیپٹ اتنی اچھی طریقے اچھی طرح سے سمجھ نہ آیا ہو لیکن ہماری اگلی اگزامپل جو ہے it will clarify the concept you a pair of fair dice is tossed let X assign to each point A B in S the sum of its numbers plus be computed the distribution F of X اس رینڈم ویریبل کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تھوڑی دیر پہلے اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ X is clearly random variable و range space two three four five six seven eight nine ten eleven twelve dice پہ دو جو دو نمبر جو آئیں گے ان کا جو اسمالسٹ ویلو ہوگی وہ ٹو کے برابر ہوگی اور لارجسٹ ویلو ہمارے پاس اس میں آئے گی when we have six on the dice وہ ٹویلو آ جائے گا اس میں اب ہم F F F two three four ان کی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں ایف ٹو کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں جن کو ہم نے ٹو ویلو سائن کی ہے there is only one outcome which has been assigned the two that is one one تو چونکہ ایک ہی آؤٹ کم اس پرٹیکولر ویلیو کے لیے فیوریبل ہے تو ہمارے پاس پرابلٹی آ جائے گی ون اوور تھرٹی سکس اب ہم نے ایف تھری معلوم اگر کرنا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں جن کو تھری کی ویلیو سائن کی گئی ہے there are two outcomes one two and two one which have been assigned the value three تو اس طرح اس کی پرابلٹی آ جائے گی ٹو اوور تھرٹی سکس اسی طرح ایف فور کے لیے ہم نے ان آؤٹ کمز کو کاؤنٹ کرنا ہے جن کو ہم نے فور کی ویلو اسائن کی ہے and these outcomes are one three two two and three one تو اس طرح اس کی پرابلٹی آ جائے گی تھری اوور تھرٹی سکس اور فائیو کے لیے we note that there are four outcomes which are assigned the value five these outcomes are one four two three three two four one favourable outcomes کی تعداد 4 ہے اس طرح پرابلٹی ہو جائے گی 4 over 36 six so similarly you can find the values of F six F seven so on up to F twelve یہ ساری کی ساری ویلوز آپ کو معلوم کر سکتے ہیں کسی پرٹیکولر ویلو کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا اگر آپ let say you want to find F ten تو آپ کو وہ آؤٹ کمس پہلے تلاش کرنے ہوں گے ڈسائڈ کرنے ہوں گے جن کو کہ ہم نے ٹین کی ویلو اسائن کی ہے پھر ان کو کاؤنٹ کریں that will be the favourable outcomes اور probability you can find by dividing the number of favourable outcomes by the total number of outcomes in sample space اچھا اس ڈسٹریبیوشن کو ڈسکرائب کرنے کا ایک کنوینئنٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ایک ٹیبل کی فارم میں لکھ رہے ہیں تو ٹیبل اس کے لیے جو کورسپونڈنگ بنے گا از ہیئر اس میں پہلی رو میں ہم رینڈم ویریبلس کی ساری ویلوز لکھ رہے ہیں two three four five six seven eight nine ten eleven and twelve اور دوسری رو میں جو ان کی ہم نے پرابلٹیز معلوم کی ہیں وہ ہم نے لکھ دی ہیں تو ٹو کی پرابلٹی ہم نے ون اوور تھرٹی سکس معلوم کی تھی F two is equal to one over thirty six اسی طرح ایف تھری کی value two over thirty six F four کی ویلیو معلوم کی تھی تھری اوور تھرٹی سکس اور باقی ویلوز بھی اسی طرح ہم پہلے سے معلوم کر چکے ہیں یہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن فنکشن کو ہم نے ٹیبل کے فارم میں اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے اچھا اب ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم پہلے ایک رینڈم ویریبل ڈیفائن کریں گے اور پھر اس کی پرابلٹی ڈسٹریبیوشن کو ہم نے نوٹ کرنا ہوگا آپ اس پہ خاص طور پہ یہ چیز نوٹ کریں کہ اس کے ایکسپیریمنٹ کے سارے کے سارے آؤٹ کمس کو کمپلیٹلی لسٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا it will be a large number تو ہمیں کاؤنٹنگ پرابلمس کے جو میتھڈز ہیں ان کی مدد سے یہ سارا سارا پروسیس کرنا پڑے گا ڈسٹریبیوشن آف ایکس اچھا اس ایکسپیریمنٹ میں ہمارے پاس we have a box containing defective ہم تین آئٹمس کو نکالتے ہیں اور ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈیفیکٹو ہیں جتنے ڈیفیکٹو آئٹمس ہوں گے ان کو ہم نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو ہر آؤٹ کم کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس ایک نمبر آ رہا ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ تینوں ڈیفیکٹو ہوں یہ پاسبل ہے کہ دو ڈیفیکٹو ہوں یہ پاسبل ہے کہ ایک ڈیفیکٹو ہو اور یہ پاسبل ہے کہ کوئی بھی ڈیفیکٹو نہ ہو تو جو بھی آؤٹ کم ہوگا اس کے ساتھ ہم ایک نمبر ایسوشیٹ کریں گے number can be two of only item تو اس طریقے سے ہم نے ایک رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کر دیا اب اس کی پرابلم uh, ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں اس رینڈم ویریبل کی the sample space S consist of twelve C three number of defect three random variable کی ہمارے پاس یہ چار پاسبل ویلوز ہیں as I just describe to you اچھا اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کتنے سیمپلز ہیں which do not contain any defective item تو ہمارے پاس بارہ میں سے نو ہمارے پاس ہیں نان ڈیفیکٹو آئٹمس تو نو میں سے تین چوز کرنے کے لیے آ جائے گا nine C three so there are eighty four of size three with no defective items اس طرح P zero is equal to eighty four اس میں ایٹی فور فیوریبل ہو گئے outcomes divided by total number of outcomes which is two twenty تو P not is equal to eighty four over two twenty اگلا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آئٹم ڈیفیکٹو ہے تو تین میں سے ایک آئٹم ہم ڈیفیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا تھری سی ون اور اس کے بعد جو ہمارے پاس نو ٹھیک آئٹمس ہیں انڈیفیکٹڈ آئٹمس ہیں ان میں سے ہم نے دو کو چوز کرنا ہے دس از نائن ٹو سی اور پروڈکٹ کو رول کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس total number of samples containing one defective item is equal to three C one into nine C two and this equals one zero eight تو اس طرح پی ون کی پرابلٹی ہو جائے گی favourable outcomes one zero eight divided by total number of outcomes two twenty so this is equal to one zero eight over two hundred and twenty پھر اگلا جو ہم نے سیمپل لینا ہے اس میں we want to have two defective items and one undefective item تین میں سے دو کو چوز کرنے کے لیے ہو جائے گا تھری سی ٹو اور ہمارے پاس ان آئٹم جو ہیں وہ نائن ہیں ان میں سے ہم نے ایک چوز کرنا ہے دس از نائن سی ون تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف سیمپلس بن جائیں گے three C two into nine C one which is equal to twenty seven اور یہ پرابلٹی ہو جاتی ہے پی ٹو کی twenty seven over two hundred and twenty اور فائنلی ہمارے پاس صرف ایک ہی ایسا آؤٹ کم ہوگا جس میں کہ تینوں آئٹمس جو ہیں وہ ڈیفیکٹڈ ہوں تو اس کی پرابلٹی بن جائے گی ون اوور ٹوینٹی ٹو اب اس ڈسٹریبیوشن کو ہم ٹیبل فارم میں لکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے ٹاپ رو میں ہم رینڈم ویریبل کی ڈفرینٹ ویلوز کو اور باٹم رو میں ان کی کورسپونڈنگ پرابیبلٹیز کو لکھ لیتے ہیں now we are in position to define expected value of a random variable جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب ہم گیمز آف چانس کو اینالائز کرتے ہوئے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی گیم میں جیتنے یا ہارنے کے کیا چانسز ہیں جیتنے یا ہارنے کے چانسز نہیں ہیں بلکہ آن دا ایوریج ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنی ہمیں اس گیم آف چانس میں ہمیں جو ریزلٹ ہوگا وٹ ول بی دیٹ جو ریزلٹنٹ ویلیو میں ملے گی وٹ ول بی دیٹ تو شروع میں میں نے آپ کو دو ایکسپیریمنٹس کی بات کی تھی جس میں سے ایک تھا ٹاسنگ اے کوائن اگر ہیڈ آ جائے تو یو گیٹ ون ڈالر اور ٹیل آ جائے تو یو لوز ون ڈالر تو اس میں ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ہماری ایکسپیکٹڈ ویلیو زیرو بنتی ہے اب ایکسپیکٹڈ ویلیو کو ہم فارملی ڈیفائن کرتے ہیں let be variable probability distribution table the mean denoted mu or expected by mu to s one plus اپن اور اس کو بریفلی ہم لکھ سکتے ہیں using sigma notation sigma x i f x i where i varies from one to n اس میں کلیئرلی آپ نوٹ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہمارے پاس جو رینڈم ویریبل ہے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں کورسپونڈنگ فری اس کی پرابیبلٹی کے ساتھ اور اس طرح ہمارے پاس جو پروڈکٹ آتا ہے یہ سارے کا سارا ہم ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں ایکس ون کو پہلے ملٹیپلائی کرتے ہیں ایف ایکس ون کے ساتھ پھر ایکس ٹو کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ایف ایکس ٹو کے ساتھ پھر ایکس تھری کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ایکس تھری کے ساتھ اسی طریقے کے سارے ساری ویلیوز کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ایڈ کر دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن آف ایکس یا مین آف ایکس اچھا ہم نے ایکسپیکٹیشن یا ایکسپیکٹڈ ویلیو کو ڈیفائن کر دیا ہے اب ہم کچھ ایکسپیریمنٹ کو لیتے ہیں ایز این ایگزامپل ان کے کورسپونڈنگ ہم رینڈم ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں پھر ان رینڈم ویریبل کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کو معلوم کرتے ہیں what is the expectation of the number of heads when three fair coins are tossed اچھا تین کوائنس ہم ٹاس کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ میں اور جو آؤٹ کم آتا ہے اس میں نمبر آف ہیڈس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اور وہ جو نمبر ہے that number is associated with the outcome تو اس طریقے سے ہم رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو اگر تینوں ہیڈ آ تو اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم تھری ایسوشیٹ کریں گے اگر دو ہیڈ آئے اور ایک ٹیل آیا تو اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم ٹو کو ایسوشیٹ کریں گے اب اس رینڈم ویریبل کی ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلو کو معلوم کرنا ہے the sample space of the experiment is S equal to three possible outcomes T T T and اور اسی طرح ٹی ٹی ایچ ایٹسٹرا یہ ہمارے پاس آٹھ آؤٹ کمز آ جائیں گے اب ہم نے جو رینڈم ویریبل ہے اس کی پاسبل ویلوز ہیں زیرو کوئی بھی ہمارے پاس ہیڈ نہیں آتا ون ایک ہیڈ آ جائے ٹو اینڈ تھری اب یہ دیکھیں کہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں which are favourable for no head ایک ہی آؤٹ کم ایسا ہے جس میں کہ کوئی بھی ہیڈ نہیں آ رہے تو اس آؤٹ کم کی پرابلٹی آ جائے گی ون اوور ایٹ اچھا ون ہیڈ والے تین آؤٹ کمز آپ کو سیمپل اسپیس پہ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ون کی پرابلٹی جو ہے this is three over eight اور ٹو ہیڈز والے there are again three outcomes تو اس طرح ٹو کی پرابلٹی بھی تھری اوور ایٹ ہو جائے گی اور تھری ہیڈز والا there is only one outcome with three heads تو اس طرح اس کی پرابلٹی آ جاتی ہے ون اوور ایٹ اب ایکسپیکٹڈ ویلو کو معلوم کرنے کے لیے ہم رینڈم ویریبل کی ویلو کو اس کی کورسپونڈنگ پرابلٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور اس طرح جو ٹرمز ہمارے پاس آئیں گی ان کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ویلو آ جائے گی تو اس طرح اس رینڈم ویریبل کی ایکسپیکٹڈ ویلو جو ہے وہ آتی ہے zero into over eight plus one three over eight plus two into three over eight plus three into over eight and this is equal to twelve over eight that is one point five اچھا اب ہم ایک زیادہ ریئلسٹک ایکسپیریمنٹ کی بات کرتے ہیں یعنی زیادہ ریئلسٹک گیم آف چانس کی بات کرتے ہیں ایک پلیئر جو ہے وہ دو کوائنس ٹاس کرتا ہے اور گیم کے رولز یہ ہیں کہ اگر ایک ہیڈ آئے گا then he will win one dollar اور ون روپی اور اگر دو ہیڈ آ جائیں گے then he will win two rupees اور اگر کوئی بھی ہیڈ نہیں آتا then instead of winning he will be losing five rupees اب اگر اس ایکسپیریمنٹ کو اس گیم کو وہ ریپیٹڈلی پلے کرتا ہے تو وٹ آر ہز چانسز ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی ایکسپیکٹڈ ویلو کیا ہو سکتی ہے تو let see that the sample space of the experiment is S دونوں ہیڈ ہمارے پاس آ گئے پہلی outcome head and tail then tail and head and finally both یہ ہمارے پاس چار آ رہے ہیں outcomes in the sample space اب probability of getting two heads ایک ہی ایسا ہمارے پاس آؤٹ کم ہے جس میں دونوں ہیڈز ہیں اور یہ اس کی پرابلٹی ہوگی پہلے ہیڈ کی پرابلٹی ون بائی ٹو پھر دوسرے ہیڈ کی probability one by two and using product rule probability of getting two heads is equal to one over four پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے رینڈم ویریبل میں جس میں کہ ون آ رہا ہو ہیڈ ایک ایس وہ کون سے آؤٹ کمز ہیں جن میں کہ ایک ہیڈ آ رہا ہے there are two outcomes پہلے پہ ہیڈ آ گیا دوسرے پہ ٹیل ہے اور پہلے پہ ٹیل ہے دوسرے پہ ہیڈ ہے دو آؤٹ کمز ہیں اور ان دونوں کی پرابلٹی جو ہے یہ ون بائی فور ہے تو using the sum rule probability of one head is equal to one over two finally no head کی صورت میں ہمارے پاس we are considering the outcome when we get tail for both the coins تو اس کی پرابلٹی جو ہے this is also equal to one over four اب اس کی ایکسپیکٹڈ ویلو کو معلوم کرنے کے لیے ہم یہی کریں گے کہ رینڈم ویریبلس کو کورسپونڈنگ پرابلٹیز کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر دیں گے there are three values for the random variable two مل سکتا ہے ٹو روپیز ون روپیز اور لوز فائیو روپیز یعنی مائنس فائیو ٹو کی corresponding probability one by four ہے ون کی کورسپونڈنگ پرابلٹی ابھی ہم نے نوٹ کی ہے ون اوور ٹو ہے اور مائنس فائیو کی کورسپونڈنگ پرابلٹی جو ہے وہ بھی ابھی ہم نوٹ کر چکے ہیں this is equal to one by four تو اس طرح اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو ہو جائے گی two into one by four plus one into one by two minus five into one by four and this evaluates to minus zero point two five اب چونکہ ایکسپیکٹڈ ویلیو نیگیٹو آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ after analysing the game player کو یہ ڈیسائڈ کرنا چاہیے کہ this game is not in his or her favour and he should play this game اچھا اب اگلی اگزامپل میں اپنے اسی فیملیئر ایکسپیریمنٹ کی بات کریں گے ان وچ وی ٹاس اے کوائن لیکن اب اس پہ تھوڑی سی ہم چینج کر دیتے ہیں it is not a fair coin ہم اس ہم نے اس کوائن کو لوڈ کیا ہوا ہے so that chances of getting a head is better than chances of getting a tail اور uh, اب uh, اس میں بھی ہم ایک رینڈم ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں اور ایکسپیکٹڈ ویلو کو معلوم کرتے ہیں coin is weighted so that probability of head is equal to three by four and probability of tail is equal to one by four the coin is tossed three times let X denote the number of head there appear find the distribution of X and find اچھا اس میں آپ نوٹ کریں کہ رینڈم ویریبل میں ہم لے رہے ہیں نمبر آف ہیڈس تو اس طرح رینڈم ویریبل کی پاسبل ویلیوز uh, ہوں گی zero if you don't get any head one two and three اور اب اس ایکسپیریمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے انالائز کیا جا سکتا ہے the sample space is S which has eight possible outcomes the probabilities of the points in the sample space are probability of all three heads head کی پرابلٹی ابھی ہم نے کہا تھا کہ it's not a fair coin تو ہیڈ کی پروبلٹی تھری بائی فور ہے تو اس طرح probability of getting all three head is equal to three by four into three by four twenty seven sixty four پھر probability of getting two heads and then a tail پہلے دو ہیڈز آئے اور اس کے بعد ٹیل آئے اس کی پرابلٹی آ جاتی ہے 3 by four into three by four into one by four which is equal to nine over sixty four تو اسی طرح جتنے بھی ہمارے پاس آؤٹ کمز ہیں آل ایٹ آؤٹ کمز ان کی پرابلٹی ہم معلوم کر لیتے ہیں سب کے لیے ہمیں پروڈکٹ رول یوز کرنا پڑے گا noting that probability of getting a head is three by four and probability of getting a tail is one by four اب زیرو کی کورسپونڈنگ ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی آؤٹ کم ہے رینڈم ویریبل زیرو صورت میں ہوگا when we don't get any head تو اس طرح اس کی پرابلٹی آ جاتی ہے ہم نے ابھی نوٹ کیا ہے کہ گیٹنگ آل ٹیلز اس کی probability one over sixty four ہے اور ون رینڈم ویریبل کے کورسپونڈنگ تین آؤٹ کمز ہیں H T T T H T and T T H ان تینوں کی پرابلٹیز ہم معلوم کر چکے ہیں all three outcomes have three over sixty four اور using the sum rule one کی پرابلٹی اس طرح رینڈم ویریبل ون کی پرابلٹی آ جائے گی نائن اوور سکسٹی فور پھر uh, دو ہیڈس کے لیے corresponding we again have three possible outcomes اور ان میں سے ہر ایک آؤٹ کم کی probability nine over sixty four کے برابر ہم نے اویلویٹ کی ہے تو اس طرح probability of two is equal to 27 اور 64 اور finally getting all three heads اس کی پرابلٹی جو ہے اس میں ایک فیوریبل آؤٹ کم صرف ایک ہی ہے اور کورسپونڈنگ پرابلٹی ہے 27 اوور 64 اب اس ڈسٹریبیوشن کو ٹیبل کے فارم میں لکھا جا سکتا ہے ایکس آئی کی ویلیوز لکھ لیں 0, 1, 2, 3 اور کورسپونڈنگ پرابلٹیز لکھ لیں in the next row random variable with corresponding probabilities and then adding تو اس طرح اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو آ جاتی ہے ابھی ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلو کو ڈیفائن کیا اور کچھ ایگزامپلس ہم نے کیے ایکسپیکٹڈ ویلو از بیسیکلی جیسے ہم نے کہا تھا کہ رینڈم ویریبل کے مین کو ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو کہتے ہیں اب ایک یوزفل میئر جو ہے اب وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رینڈم ویریبل اپنے مین سے کتنا ڈسپرشن اس کی کتنی ہے اور اس کے لیے ہمارا جو اگلا کنسپٹ ہے دیٹ از ویریئنس ہم ویریئنس معلوم کریں گے جو کہ اس کی ڈسپرشن کو ڈسائڈ کرے گا کہ رینڈم ویریبلس کی ویلوز اپنے مین سے کتنی ڈسپرس ہو جاتی ہیں let let see X be a random variable with mean mu and the probability distribution given as in the following table the variance of X measures the spread or dispersion of X from the mean mu and is and defined as ہم ویریئنس کو سگما ایکس اسکوئر کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں رینڈم ویریبل ایکس کے ویریئنس کو ہم ڈیفائن کریں گے سگما ایکس اسکوئر کے ساتھ یا وی اے آر ایکس کے ساتھ and this is equal to sigma x i minus mu square into f x i where i varies from one to n and this is basically the expected value of X minus mu square جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹڈ ویلو کو ڈیفائن کرتے ہیں using the same definition we that this is equal to expected value of X minus mu whole square اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں expected value of X square minus mu square اب expected value of X square using the definition of expected value is equal to X I square F X I where I varies from one to N اور اس طرح ایکسپریشن ویریئنس کے لیے ہمارے پاس بن جاتا ہے sigma X square is equal to sigma X I square F X I minus mu square تو یہ جو لاسٹ ایکسپریشن ہمارے پاس ہے اٹ از مور یوزفل ہم عام طور پہ جب ویریئنس معلوم کرنا ہوگا تو ہم اس لاسٹ ایکسپریشن کو یوز کریں گے for finding the variance of a random variable variance کے روٹ کو non negative value of the square root of variance اس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور اگر ویریئنس کو ہم سگما ایکس اسکوئر کے ساتھ نوٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو اسکیئر روٹ ہوگا that will be sigma X sigma X basically defines the standard deviation of a random variable X اور اگر ہم نے لکھا ہوگا اس کو in the form of variance of X V A R X تو it will be square of X اچھا اب جو ہم پہلی ایگزامپل کنسیڈر کر رہے ہیں اس میں we will not take any particular example of experiment ہم کوئی خاص ایکسپیریمنٹ نہیں لیں گے بلکہ we are given a random variable اس کی ویلیوز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس کی کورسپونڈنگ پرابلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں in the form of a table اور ہم نے اس رینڈم ویریبل کی ویریئنس اور اسٹینڈرڈ uh, ایویشن معلوم کرنی ہے find the expectation mu variance sigma square and standard deviation sigma of the distribution given in the following table اس میں رینڈم ویریبل کی چار ویلیوز ہیں one three four and five اور کورسپونڈنگ پرابلٹیز ہیں zero point four zero point one zero point two and zero point three تو جیسے کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے ہم رینڈم ویریبل کی ویلیوز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں وتھ کورسپونڈنگ پروبیبلٹیز تو اس طرح ہم ون کو ملٹیپلائی کریں گے زیرو پوائنٹ فور کے ساتھ تھری کو ملٹیپلائی کریں گے زیرو پوائنٹ ون کے ساتھ فور کو زیرو پوائنٹ ٹو کے ساتھ اور فائیو کو زیرو پوائنٹ تھری کے ساتھ اور ان سم ساری ٹرمس کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے تھری پوائنٹ زیرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رینڈم ویریبل کی expected value three point zero کے برابر ہے اب ہم نے ویریئنس معلوم کرنا ہے تو ویریئنس معلوم کرنے کے لیے پہلے ہمیں ایکس اسکوئر کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کو معلوم کرنا ہوگا یعنی اب ہم رینڈم ویریبل کی ویلیوز کا اسکوئر لیں گے اور پھر ان کو ملٹیپلائی کریں گے کورسپونڈنگ پرابلٹیز کے ساتھ یعنی ون کا ہم نے اسکوئر لینا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کورسپونڈنگ پرابلٹی 0.4 کے ساتھ پھر 3 کو ہم نے اسکویئر کرنا ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کورسپونڈنگ پرابلٹی 0.1 کے ساتھ پھر فور اسکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے 0.2 کے ساتھ اور فائیو اسکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے 0.3 کے ساتھ اور ان ساری ٹرمز کو ایڈ کرنے سے ایکس اسکوئر کی ایکسپیکٹڈ ویلیو آ جاتی ہے 12.0 point zero now we can find the variance of X using the formula variance of X is equal to expected value of X square minus mu square دونوں ویلیوز ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں already so this is equal to twelve point zero minus three three point zero square which is is equal to twelve minus nine that اب فائنلی اسٹینڈرڈ تھریشن کے لیے ہم نے سمپلی ویریئنس کا اسکوئر اسکوئر روٹ روٹ لے لینا ہے ہے so the standard is is equal equal to to of three which approximately one point seven ہماری اگلی ایگزامپل جو اٹس مور ہم آج جتنے بھی ہم نے کنسپٹ اسٹڈی کیے ہیں یہ ہماری اگزامپل ان سب کو کور کرے گی ہم پہلے ایک رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کریں گے اور پھر اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو معلوم کرنی ہوگی پھر ہم نے ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنا ہوگا pair of fair dice is thrown let X denote the maximum of the two numbers that appear find the distribution of X find expected value mu variance variance square and square, sigma X of X اچھا اس ایکسپیریمنٹ کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں we are rolling two dice اور جو آؤٹ کم آتی ہے ہمارے پاس دونوں ڈائز کے اوپر جو لارجر آؤٹ کم ہوگی اس کو ہم اس آؤٹ کم کو وہ ویلو اسائن کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کر رہے ہیں The sample space S is the equiprobable space consisting of 36 pair of integers a, b, where a and b range from 1 to 6. That is, S is equal to S has 36 possible outcomes, 1, 1, 1, 2, so on up to 6, 6. Since X assigns to each pair in S the larger of the two integers the value of X, are the integers from one to six اب ہم ان کی پرابلمس کو معلوم کرتے ہیں ایف ون کے لیے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں جو کہ اس کے لیے فیوریبل ہیں تو اگر آؤٹ کم ون ون ہوگا اسی صورت میں ہمارے پاس رینڈم ویریبل ون آتا ہے تو there is only one outcome favourable for one تو اس طرح ایف ون کی ویلو آ جاتی ہے ون اوور تھرٹی سکس اب ٹو کے لیے there are three outcomes which are favourable for two the outcomes are two one two two and one two چونکہ تین آؤٹ کمز فیوریبل ہیں تو ایف ٹو یہ پرابلٹی آ جائے گی تھری اوور تھرٹی سکس اسی طرح تھری کے لیے there are five outcomes which are favourable اور یہ آؤٹ کمز ہیں three one three two three three two three and one three اس طرح ایف تھری کی ویلو آ جاتی ہے فائیو اوور تھرٹی سکس اور اسی طرح آپ یہ نوٹ کر لیں کہ there are seven outcomes which are favourable for the random variable four namely four one four two four three four four three four two four and one four تو اس طرح ایف فور آ جائے گا equal to seven over thirty six F five اور ایف سکس بھی آپ اسی طریقے سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں the values are nine over over thirty thirty six six and eleven اور اپنی کنوینئنس کے لیے ہم اس ڈسٹریبیوشن کو ٹیبل کی فارم میں لکھ لیتے ہیں رینڈم ویریبل کی ویلوز ہیں possible one two three four five and six اور اگلی رو جو ہے ان کی پرابلٹیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اب ایکسپیکٹڈ ویلو کے لیے ہم رینڈم ویریبل کی ویلوز کو ملٹیپلائی کریں گے کورسپونڈنگ پرابیبلٹیز جو ہمارے پاس ٹرمز آئیں گی ان کو ایڈ کرنے سے we get the expected value تو یہ ساری کی ساری ٹرمز آپ معلوم کریں and after some calculations you will find that expected value is approximately equal to 4.5 اب ویریئنس اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں then we need to find the expected value of X square یعنی رینڈم ویریبل کی ویلوز کو اسکوئر کرنے کے بعد ہم کورسپونڈنگ پرابلٹیز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس طرح ون اسکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے ون اوور تھرٹی سکس کے ساتھ ٹو اسکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے ون اوور تھرٹی سکس کے ساتھ ایٹسٹرا یہ ساری کی ساری ویلوز معلوم کریں اور ان ٹرمس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم ویریئنس معلوم کر سکتے ہیں using the rule of X is expected value of X square minus mu square یہ دونوں ویلیوز ہم معلوم کر چکے ہیں 22 ٹو اینڈ فور تو اس طرح ہمارا آنسر آ جائے گا point zero minus four point five square will come with a new topic اب اب ہم نے اسٹڈی کرنا ہے گرافس اینڈ ٹریز یہ جو ٹاپک ہے it has very useful applications جب آپ ڈیٹا اسٹرکچرس کو پڑھیں گے اگلے سیمسٹر میں تو you will be able to use these concepts there and I say goodbye to you for now and look forward to seeing you in the next lecture